تمہارا رب جو بڑا داتا بڑا صاحب اقتدار ہے کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں